قتل آتی ہے اپلا سے صدا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا نے یتیم زین اب کل سوم کو کیا کس نے یتیم زین اب کل سوم کو کیا کس نے یتیم زینب اب کو کیا نے یتیم زین اب کل سوم کو کیا کتنے یتیم زینب کل کو کیا جبریل کی سنی جوہی آواز دل خراب جبریل کی سنی ہی آواز دل خراب جبریل کی سنی جوہی آواز دل خراب جبریل کی سنی جوہی آواز دل خراب جبریل کی سنی جوہی آواز دل بے تاب ہو کے بھی بیبیاں کرنے لگی بکا میں یتیم دینا بکل کو کیا کتنے یتیم زینب کل تم کو کیا جا کر تو دیکھو مسجد کوفہ میں میں نثار جا کر تو دیکھو مسجد کوفہ میں نثار جا کر تو دیکھو مسجد کو فام میں میں نثار جا کر تو دیکھو مسجد کوفہ میں میں نثار جا کر تو دیکھو مسجد کو فام میں میں نثار حسنین سے یہ زینب کل کلثوم نے کہا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا نبل تم کو کیا پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے ہوا پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے ہوا پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے ہوا پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے ہوا پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے ہوا دیکھا پدر کو خون میں تر سر شگا تھا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا کتنے یتیم زینب کلثوم کو کیا میں ام ہانی خدیجہ و فاطمہ مونا خدیجہ و فاطمہ میں مونا ہانی خدیجہ و فاطمہ مونا ہانی خدیجہ و فاطمہ میں مونا ہانی خدیجہ و فاطمہ کہتی تھی کس نے روزے میں بابا پہ کی جفا یتیم زینب تم کو کیا کتنے یتیم زینب کلثوم کو کیا یا بیوں کا گھر میں تھا اس غم سے غیر ہار بیوں کا گھر میں تھا اس غم سے غیر یا بیویوں کا گھر میں تھا اس غم سے غیر ہار بیوں کا گھر میں تھا اس غم سے غیر ہا یا بیوں کا گھر میں تھا اس غم سے غیر ہار ماں بیٹیوں کی گریت سے ایک حشر تھا پپا نئے تیم زینب کلثوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا ام الحسن و ورملا زینب کے ساتھ ساتھ ام الحسن و ورملا زینب کے ساتھ ساتھ و ورملا زینب کے ساتھ ساتھ امل حسن زینب کے ام الحسن و حسن زینب کے ساتھ ساتھ در پر تھی منتظر ملے بابا کا کچھ پتا میں یتیم کل تم کو کیا کس یتیم زینب کلثوم کو کیا ارے شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگ سر شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگ سر شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگ سر شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگ سر مولا کو گھر میں لے چلو و فضا نے دی صدا اس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دے پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دے پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دے پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دے اس وقت کا ہے نے نے واقعہ لکھا میں اطیل دائن گوگل تم سو کیا کو کیا تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر کچھ کر رہی تھی سینہ زنی زمین نالوب کا یتیم زینب سم کو کیا کتنے یتیم زینب کلثوم کو کیا جراح کو طلب کیا وہ آیا خوش جراح کو طلب کیا وہ آیا خوش جر راہ کو طلب کیا وہ آیا خوش جراح کو طلب کیا وہ آیا خوش خال جراح کو طلب کیا وہ آیا خوش خوشخصال دیکھا جو زخم سر کو تو سر پیٹنے لگا دیر زینب بھوکول کو کیا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا کرتے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خاموش کرتے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خاموش کرتے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خاموش کرتے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خاموش کرتے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خاموش انیس اور بیس کا دن اس طرح کٹا میں یتیم زینب کلثوم کو کیا بکل کو کیا اکیس بھی سیام کا کس طرح ہو بیاں اکیس بھی سیام کا کس طرح ہو بیاں اکیس بھی سیام کا کس طرح ہو بیاں اکیس بھی سیام کا کس طرح ہو بیاں اکیس بھی سیام کا کس طرح ہو بیاں کوفے میں ایک قیامت سغرا ہوئی بپا یتیم زینب کلثوم کو کیا کو کتنے یتیم زینب کلثوم رے پھٹتے تھے سینے بیوایتی یتیموں کے بین سے تھے سینے بیوایتی یتیموں کے بین سے پھٹتے تھے سینے بیوایتی یتیموں کے بین سے تھے سینے بیوایتی یتیموں کے بین سے پھٹتے تھے سینے بیوایتی یتیموں کے بین سے ہر گھر والی یا کی تھی صدا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلثوم تم کو کیا تینوں ہی کا حق ادا نہ ہوا ہے انی یعنی سے کا حق ادا نہ ہوا ہے یعنی سے نوحے کا حق ادا نہ ہوا ہے انی یعنی سے نوہے کا حق ادا نہ ہوا ہے انی یعنی سے نوہے کا حق ادا نہ ہوا ہے انی یعنی سے کچھ سوز اس کے نوحے میں کر یتیم زینب کلثوم کو کیا کتنے یتیم زینب کلثوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا کس نے یتیم